صورت النساء آیت اٹھانوے تا ایک سو المستضعفين من الرجال والنساء والولدان مینر والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا بعض مسلمان ایسے بھی ہیں کہ دل سے تو سچے مسلمان ہیں مگر کافروں کی حکومت میں ہیں اور کافروں کے خوف کی وجہ سے اسلام پر کھل کر عمل نہیں کر سکتے اور نہ ہی حکم جہاد کی تعمیل کر سکتے ہیں ایسے مسلمانوں پر فرض ہے کہ وہ وہاں سے ہجرت کریں اگر وہ ہجرت نہیں کریں گے تو ان کا ٹھکانہ جہنم ہے لیکن جو مسلمان ضعیف ہیں بہت بوڑھے عورتیں بچے کہ نہ وہ ہجرت کی ترتیب بنا سکتے ہیں اور نہ ان کو ہجرت کا راستہ ملتا ہے تو ایسے لوگ قابل معافی ہیں فولا اکاص اللہ عئی یا افعان ہوں وکاََ اللہ عف وَََََََََََغفور بس امید ہے کہ ایسوں کو اللہ تعالی معاف فرما دے گا اور اللہ تعالی معاف فرمانے والا بخشنے والا ہے فائدہ مسلمان جس ملک میں دین اسلام پر کھلا عمل نہ کر سکے فرائض اسلام کی تکمیل نہ کر سکے اس کے لیے وہاں سے ہجرت فرض ہے سوائے ان لوگوں کے جو معذور اور بے بس ہوں حقیقی کمزوری اور بے بسی اسباب مغفرت میں سے ہے ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما جو ہجرت کے لیے نکلا مگر راستے میں انتقال کر گیا تو اس کے لیے ہجرت کا اجر و ثواب پکا ہے اور اللہ تعالی غفور الرحیم ہے